اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ عائشہ ساری انسانیت کی بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی بخشش کیونکہ آپ تو بخشے کو چائے اور معصوم سے گناہ نبی سے گناہ محال اللہ جن کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بخش بھی اللہ کے ترجیح سے تو اپنی خطاؤں پہ رونا تو اپنی جگہ ہے ہی خطا پہ تو رونا ہی ہے لیکن عبادات بھی جو ہے اس پہ بھی رونا بندے کی عبدیت ہے کہ اپنی اپنی ایک اعمال پہ بھی اپنے کو قصوروار ہی جانے آپ کے لائن پہ ہماری کوئی عبادت ہو ہے ہی نہیں نہ ہو سکتی کوشش کرنا فرض ہے یہ نہیں کہ جب ہو ہی نہیں سکتی تو کیا فائدہ کرتے نہیں کوشش ہم کوشش کے مکلک ہیں سے سوال ہوگا کہ کوشش کی تھی یا نہیں یہ نہیں ہوگا کہ جہاد میں گئے تو پتہ ہونا ضروری نہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہمارا کام کوشش کرنا ہے تو ہمارا ہر عمل جانتا جائے گا کہ تم نے کوشش کی تھی کہ نہیں بس نماز میں جی نہیں لگ رہا تھا تو کوئی بات نہیں لیکن لگانے کی کوشش کی تھی کہ نہیں اگر لگانے کی کوشش نہیں کی ہم دل لگانے کے مکلف ہیں لگنے کے ہیں کوشش کی تھی ٹھیک اگر کوشش ہی نہیں کی پکڑ ہو سکتی ہے جرم ہے کیوں کوشش نہیں کی تو یہ ہے انسان صرف کوشش کا مکلف ہے اور وہ بھی اس عمل میں جو اختیاری جو غیر اختیاری ہے جیسے ابھی بتایا کہ دل کا لگانا فرض ہے لگنا فرض نہیں دل کا لگانا اختیاری ہے جب ہم نماز پڑھیں تو ہم اس کردار کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نا کہ بھائی اللہ کے کردار میں کھڑے ہو رہے ہیں نیت باندھ رہے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہیں یہ ہم نیت کر رہے ہیں بار بار اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ میں کھڑے ہیں ہلنا جلنا نہیں ہے ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے کچھ بولنا نہیں ہے پرسکون کھڑے رہنا ہے کہیں گاڑی کھجلانا کہیں سر میں کھجلی کہیں ادھر ہلنا جلنا یہ تو مخصلت کی بات ہے تو جسم کو پرسکون رکھنا اختیاری ہے اسی طرح دل کو بھی پرسکون رکھنا ہے لیکن دل کو پرسکون رکھنا کچھ اختیاری ہے کچھ غیر اختیاری اختیاری اتنا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں بار بار یاتیاں جیسے کل کوئی اہم کام کرنا ہے مثلا ہماری فلائٹ ہے کل جرمنی تو اب بار بار یاد نہیں وہ صبح جانا ہے بھائی پانچ بجے جانا ہے اور کل سے تین بجے نکلنا ہے گھر والوں کو بھی کہتا ہے بھائی ذرا خیال رکھنا اگر میری آنکھ نہ کھلے تو اٹھا دینا ایک ہی جگہ دو الارم لگا دیتا ہے اور بہت سے کام اسے کر دیتا ہے اور بار بار جو ہے وہ سوچتا ہے کہ کہیں کوئی کام رہ تو نہیں کیا جانے سے پہلے فلاں ایسی یہ سب کوشش اختیاری ہے اب اس کے باوجود خدا نہ خاص آپ نے کلی فلائٹ میں سو گئے یہ رہے پکڑ نہیں <laughs> آپ کو کوئی دعا نہیں دے رہا نہ بس دعا دے رہا <laughs> لیکن ایک مثال بتائے کیونکہ جو مثال قریب قریب ہوتی ہے نا واقعات کے اس سے جلدی بات آدمی پکڑ لیتا ہے تو اس لیے تو دل کا لگنا غیر اختیاری ہے تو اگر دل نہ لگا کوئی پکڑ نہیں اللہ اس لیے کہ ہمارے اختیار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود خدمت میں ایک کافر ہے کافر نے پوچھا کہ جب انسان کو اللہ نے کوئی اختیار ہی نہیں دیا تو پھر وہ جہنمی اعمال کرے نیک اعمال کرے برابر جب اختیار ہی نہیں ہے کسی کو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے دیکھو بیٹا وہ ہیرے نہیں کہا تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہا کہ اختیار ہے اور نہیں بھی ہے یعنی اختیار محض جو ہے وہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے تو پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھا اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی کہا اب دوسری ٹانگ اٹھاؤ یہ تو ممکن نہیں کہا اتنا اختیار ہے اور اتنا اختیار نہیں اتنی آسان کی بات سے واضح کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو جتنا اختیار اللہ نے دیا ہے اس کے استعمال کی اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی کی ہاں۔ اور اسی لیے انبیاء علیہ علیہ السلاط والسلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے فرشتے ہی بھی ہدایت کے لیے بلکہ انسان بھی دے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کس قدر مجاہدات کی کس قدر تکلیفیں اٹھائیں کس قدر عظیم و شان محنت کی دین کی ہمارے تو الحمد للہ اس ملک میں خاص طور سے اور ورنہ ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں مسلمان مل جاتے ہیں تو دین پھیلانا دین کا کام کرنا یا دین پر عمل کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے جو اس زمانے کل کا کل کفر اور جہالت پر سارا ماحول تھا اور جہالت کی کوئی معمولی نہیں ایسی جہالت اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے ایسی جہالت اس جہالت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقبول ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر تک بھی ہمارے ہرا میں عبادت اور اللہ وجائب سے پرہیز اور ایمانداری امانت داری اور سچائی اور مجاہدات شروع ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی پھر چالیس سال کی عمر مبارک میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اس کے بعد تو مزید اتنی تکالیف کا دور شروع ہو گیا کہ کچھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے ممکن نہیں ہے کہ کوئی سب سے سوکھید آدمی کے ہاتھ میں آنسو نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تکالیف اٹھائی دین کو پھیلانے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آکات نے دوستوں نے خدام نے غلاموں نے کیسی کیسی تکلیف اٹھائی تو غرض یہ کہ <clears throat> اس وقت تو ماحول بھی ایسا تھا آج تو ماحول نہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت کی اگر ہمت ندی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تقوی فرض نہ کرتی جتنا جتنا کام اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جو کام بندے سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس کی عبت اس کے اسباب اس کے وسائل سب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ طبیعت کے اندر حسن پرستی کا عشق کا اس قدر مادہ ہے کہ جب کسی غیر عورت پہ نظر ڈالتا ہوں تو ہٹانے کی قدرت نہیں ہوتی پر میں بالکل غلط تھا آپ نے جھوٹ اس لیے کہ قدرت ذہن سے متعلق ہوتی ہے کہ جو کام کرنے کرنے کی اختیار ہے خود کرنے کی قدرت ہے قدرت اسے کہتے ہیں کہ جس کام کو کرنے کی کر کیا اس کو کام کو نہ کرنے کی بھی قدرت تو قدرت اس کو کہتے ہیں جیسے اب کوئی کام کیا اب جیسے کوئی جی ذرا کھڑے ہو جاؤں آپ ذرا بیٹھ جاؤ جیسے کھڑے ہونے کی قدرت تھی ان کو بیٹھنے کی بھی قدرت تھی اور اگر یہ کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوتے خدا نخاس کا تو یہ معذور کیا نا اور معذور کے ہم کام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے تو حضرت خانوی نے فرمایا کہ قدرت ذہن سے متعلق ہوتی ہے کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کام کو نہ کرنے کی بھی طاقت آپ میں ہے تو آپ کو نفس دھوکہ دے رہا ہے آپ جو اگر دیکھ سکتے ہیں تو نظر ڈالنے کی قدرت ہے تو ہٹانے کی بھی قدرت ہے لیکن آپ ہٹانا نہیں چاہتے اس لیے کہ آپ کو جو ہمت اللہ نے دی ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر رہے تو اس کے لیے سوا ہمت کے کوئی وظیفہ نہیں مثلا نماز میں سستی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز میں سستی بعض اوقات خطوط آتے ہیں تو اس میں تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کوئی وظیفہ ایسا بتا دیا جائے کہ کی جاتی ہے مگر اس کا وظیفہ ہے تو صحیح لیکن وہ ہے ذرا دوسرے قسم کا حضرت خانوی نے فرمایا کہ سستی کا علاج بس ہے چستی یہ وظیفہ ہے چستی یعنی جو کام نہیں کرنا چاہتے کر سکتے ہیں کرنا نہیں چاہتے تو بس کھڑے ہو جائیں کبھی کر کے دیکھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں نماز میں جس کو سکتی ہے اس کا فائدہ اور آسان یہ ہے کہ تہیا کر لے پکا ارادہ کر لے ارادے سے سب کام ہو جاتے ہیں جس کام کا ارادہ ہوتا ہے بہت سی دفعہ بچے اسکول جانے میں مدد سے جانے میں ان کو سستی ہوتی لیکن وہ خیال ہے کہ وہاں مولا بخش ہمارا انتظار کر رہا ہوگا اگر دیر سے پہنچے یا اسکول والے گیٹ بند کر دیتے ہیں سب سے زیادہ دلت کا کام یہی ہوتا ہے گیٹ سے باہر کھڑے رہنا ہر آتا جاتا دیکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ لیٹ پہنچا ہے تو اس لیے جو ہے لیٹ کمر کی سزا انہوں نے یہ رکھی کہ وہ باہر کھڑے رہیں تو اس کو باہر کھڑے ہونا تو کتنا ناگوار ہوتا ہے اس لیے ہمت کر کے پھر وہ اٹھی جاتا ہے وہ بچہ پھر وہ سب کام بے ہی کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے مال پھاڑ کر کے تو یہی نماز کا بھی ہے کہ اگر نماز میں سستی محسوس ہو تو ارادہ پکا کر لے کہ بھائی نہیں آزان ہوتے ہی خصوصاً خواتین کو مشورہ یہی دیتا ہوں کہ ارادہ کر لیں کہ بھائی اذان ہوتے ہی پہلا کام اور نماز ہی کا ہے سب چھوڑ دینا ہے نماز پڑھنا پھر دیکھیے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ نماز میں سستی ہوگی ارادے کی ہے سب کا ارادہ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار جتنا دیا ہے اسی کے انسان مکلف ہے اور جس چیز کا اختیار نہیں دیا وہ اس پہ پکڑ بھی نہیں ٹھیک ہے نا ہاں، یہ بات یہاں اس لیے پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی انسان انسانوں میں سے محبوض فرمایا ہے تاکہ انسان کو یہ حجت نہ رہے کہ اللہ اگر فرشتوں کو بھیج دیتے تو فرشتے تو اور مخلوق ہیں نورانی مخلوق ہیں وہ بھی معصوم ہیں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کی فرما برداری وہ ضرور ان پر فرض ہے وہ کرتے ہیں اس میں غفلت بالکل نہیں کرتے اللہ نے بنایا ان کی فرشت کے اندر سستی اور غفلت یہ سب مادے رکھے نہیں اللہ یہ تو سب انسان میں رکھے ہیں اور ان کا کمال دکھنا دیکھ لایا ہے کہ ان سب تقاضوں اور ان سب نقائص کے باوجود ان زور کے باوجود انسان گرتا پڑتا پھر بھی ہمارے راستے میں چل رہا ہے باز نہیں آتا محبت سے محبت سے باز نہیں آتا گر جاتا ہے پھر اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر سے لگا رہتا ہے تو بس لگے رہنے کا انسان مکلف ہے تو انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ورنہ اگر فرشتوں کو بھیج دیتے تو انسان کے پاس یہ وجہ ہوتی کہ اللہ نے ہم کیا کرتے ہیں ہم تو انسان ہیں ہم کو تو آپ نے ضعیف بنایا ہے تقاضے بھی رکھے ہیں مجبوریاں بھی ہیں بیماریاں بھی ہیں مشغولیات بھی ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہ تو فرشتے تھے اس لیے ایسا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کس قدر نتیجے ہیں دین کے لیے اٹھائی اور ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی تھے آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ باغات اور شام و شوکت اور مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتے جیسا کہ ایک حجی سے پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بات پیش کی کہ آپ فرمائیں تو ہم مکہ کے سنگریزوں کو سونے کا بنا مکہ کے سنگریز یعنی مٹی ریت کے سرکار اس کو ہم سونے کا بنا دیں آپ کے لیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تو آپ کا خوب شکر ادا کروں اور دوسری رات میں بھوک سے رہوں پاکے سے رہوں تو اس پر صبر کروں یہ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دین پھیلا اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حجتیں تمام دی تو کوئی انسان یہ کہنے کے قابل نہیں کہ دین مشکل ہے دین جو ہے نور بلّہ باز کہتے ہیں یہ ظلم جو کافر دہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائی چلیے ایشا سن لیں سہیلی اور طرح دیوشیدی مولا عارف اللہ مدد دونوں حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ ہیں میر رکھا ہے کیا نظاروں میر رکھا ہے کیا نظاروں میر آؤ گل ہزاروں گل ہزار یہاں مراد ہے اولیاء اللہ کی صحبتوں میں اولیاء اللہ کی محفلوں میں میر آؤ بھی گزرگاروں میں میر آؤ بھی گزرگاروں میں ہے کہاں چین سب بے قراروں میں ہے کہاں چین ایک ہنسی ہو تو دل سے دے دو یہ بہت زبردست ہے جو آدمی کو خدا نخواستہ مرض لگا ہو بدنگاری کا اس کے لیے زبردست ہے ذرا عقل سے سوچے کہ اربوں اربوں نسین ہیں دنیا کے اندر اب کس کس کے پیچھے بھاگے چھوڑو بھائی اس ایک ذات کے پیچھے جس نے ان کو حسن بخشا میرے حضرت کا کیا شعر ہے نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا اور حضرت پالا صاحب فرماتے ہیں کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں کے مر رہا ہے جو مرنے یقین جتنے ہیں مرنے والے ہیں تو ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ بننے والوں پہ مر رہا ہے جو دم حکیموں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ذرا ذوق اپنے گھٹیا ذوق سے ذرا اعلیٰ ذوق پہ آ جاؤ کیا اللہ تعالیٰ جو غیر فانی ہے لامحدود ہے اور خالق حسن جمال ہے اگر ان کی ایک ذرا کی تجلی ان کو حاصل ہو گئی تو ساری حسن ساری نعمتیں ساری دولتیں سلطنتیں سب نگاہوں سے گر جائیں ایک ہنسی ہو تو دل سے دے دو ایک ہنسی ہو تو دل سے دے دو ایک ہنسی ہو تو دلو سے کر میر رکھا ہے کیا نظاروں میر رکھا ہے کیا نظاروں کیا بات ہے کہ پل رنگی کا تو کہتے نا ذرا رنگین نظارے دیکھ لیں وہ رنگینی کے بجائے اپنے پونے ارمان سے ذرا پل کو رنگین کر کے دیکھو کہ کیا دولت حاصل سے قلب رنگی کر پونے ارم سے قلب رنگی کر میرا کا ہے کیا نظاروں جس نے بڑھیا چیز میں دیکھی ہو نا وہ گٹیا چیز میں پھنسا رہتا ہے جب بڑھیا چیز دیکھ لیتا ہے تو گٹیا کو کون پوچھتا ہے ہے نا تو ایک زمانے میں وہ ببل کا اشتہار آتا تھا ارے چھوٹی ببل کے ہوتے بڑی ببل بڑی ببل کے ہوتے چھوٹی ببل کو پوچھتے بڑی نعمت کے ہوتے بڑھیا نعمت کے ہوتے چھوٹی نعمت کو یعنی چھوٹی گٹیا چیز کو کیوں منہ لگائے گا جب تک یہ ہے جب تک اللہ کی محبت دل کو حاصل نہیں ہے جب اللہ کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو کوئی نعمت اچھی نہیں یہ گرو فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ سے لا تصیب بہت دنیا کے اضلافی اے اللہ آپ کی دنیا اچھی نہیں لگتی مزہ نہیں ہے اب بغیر آپ کی یاد کی اب بعض لوگ یہ الگ الگ طبقات ہیں لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی یہی زندگی یہی مزہ ہے جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کو مصیبت اٹھا کے اچھا لگتا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے کسی کو کچھ نصیحت کی کہ بھائی آپ یہ اتنی پریشانی اٹھاتے ہیں شادی بیاہ کے اتنے خرچے اور جگہ جگہ شہر کا کونا کونا ایک میچنگ کے لیے چھان مارتے ہیں اور زیور دیکھنا ہو تو بلا جگہ بلا جگہ گھومتے پھرتے ہیں اور کس قدر آپ پریشانی اٹھاتے ہیں اور کپڑوں کے بعد پھر وہ سینڈل بھی میچنگ چاہیے چوڑیاں بھی میچنگ چاہیے بلانا بھی اور نہیں مل رہی تو تین سارا سارا دن پر بات چھ چھ مہینہ ایک ایک سال تیاری کرتے ہیں کیوں ان کی پریشانی دیکھو اللہ کا شکر ہے بھائی ہم ان چیزوں سے دور ہیں کہا نہیں ہمیں یہ اچھا لگتا ہے آپ آپ کو آپ کی سکون مبارک ہو یہ ہم کو اچھا لگتا ہے تو بعد لوگوں کو پٹ کے ہی مزہ آتا ہے جیسے آپ کی آج میرے دل میں یہ بات آئی کہ نمرود جو ہے نمرود جس کے کھوپڑی میں مچھر گھس گیا تھا تو اس کو مچھر نے کتنا پریشان کیا تو اب اس کا علاج کیا نکالا گیا کہ جب تک اس کی کھوپڑی پہ جوتا نہیں برساتے تھے تو اس کو سکون نہیں ملتا تھا تو بظاہر تو جوتا برسانا اسے اسے سکون ملتا ہے لیکن یہ کیسا سکون پہنچانا ہے بتائیے یہ اچھا اچھا طریقہ ہے جوتے کھا کے سکون حاصل کرنا تو یہ لوگ بیچارے جوتے کھا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے بہت خوشی ہیں کیونکہ اس لیے کہ حقیقی خوشی انہوں نے دیکھی ہی نہیں اگر حقیقی خوشی دیکھ لیتے تو اس کو کبھی ہونا لگا وہ کہتے ہیں ہم اسی میں چیخیں آپ کو آپ کا سکون مبارک ہم باپ اسی طرح رہنے جوتے کھا کے ہم خوش ہیں جیسے ایک مثال بار بار دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا اس کی قوم انتہائی بغیر قسم کی قوم تھی یعنی جو قانون وہ لاگو کر دیتا تھا وہ آرام سے کوئی ایجوکیشن نہیں کوئی احتجاج نہیں اس کو یہ بڑا فکر تھا کہ میری قوم کے اندر امنگ نہیں ہے جوش جذبہ نہیں ہے احتجاج نہیں ہے وہ چاہتا تھا کہ قوم کے اندر کچھ جوش جذبہ مجھے دکھائی دے تو الٹے سیدھے قوانین نازل کیے قوم خاموش جو کہا وہ کر لیا وزیروں سے مشورہ کیا تو ایک وزیر نے کہا کہ حضور ایسا کریں کہ یہ لوگ باہر جاتے ہیں شہر سے مزدوری کے لیے تو واپسی پر ان کو خوب بھاری ٹیکس لگا دیا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چونکہ قائم کیا اور جو واپس آئے اندر شہر میں اس سے بھاری ٹیکس دو وہ لیا قوم چپ چاپ ٹیکس دے رہی ہے جو کما کے لائے تھے اس میں آدھے سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں پھر بھی خاموش بادشاہ نے کہا یہ تو ترکیب کام کارگر نہیں ہوئی کوئی اور ترکیب نکالو تو وزیر کو بھی ایسا ہے اس نے کہا کہ ٹیکس کے ساتھ ساتھ ان کے دس دس جوتے بھی لگوائے اچھا، شاید جوتے کھانے سے ان کو بیرت آ جائے اب وہ آدمی مقرر کر دیا جو ٹیکس دینے کے بعد ایک آدمی کھڑا ہے اس کے دس جوتے لگائے گا اور پھر وہ چلا جائے گا اب جوتے بھی کھا رہے ہیں آرام سے اب بادشاہ بہت پریشان ہوا یہ کیا معاملہ ہے پھر وہ جو ہے وہ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں قوم کے اس کو خوشی ہوئی کہ شاید اب ہے کچھ غیرت آئی ہے تو فوراً ہر کار دوران جا کے پوچھو بھائی کیا بات ہے تو انہوں نے جا کے جب معلوم کیا تو کہا کہ حضور یہ یہ لوگ درخواست کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کے بجائے چار آدمی رکھتے جوتے لگانے کے لیے کیونکہ گھر پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو جاتی ہے تو ایسے بھی ہو جاتے ہیں بے گھر کیونکہ گناہوں کی وجہ سے بس وہ سمجھتے یہی زندگی ہے کہ عذاب میں بھی بیچارے مبتلا ہیں تو اور جب حقیقی دن حقیقی خوشی جس دن دیکھ لیں گے ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حضرت کی برکت سے اس قدر ہم کو آخر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضرت کی بیٹیوں کے سب سے اب ہم نے تو وہ رخ دیکھا ہوا ہم نے بھی کیا پہلے کبھی لیکن جب حضرت کے ساتھ تعلق ہوا اور یہ سب باتیں سیکھی تو ہم تو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ خوشی اور سکون کی زندگی تو یہ ہم نے تو دیکھ لیا نا اس لیے ہم تو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ خوشی اور سکون کی بس یہ ہے کہ وہ ماحول کی وجہ سے ایک وہ خواہش پیدا ہوتی ہے ہم یہ مزہ لے لیتے ہیں لیکن مزہ تو لے لیتے لیکن اس میں چین بعد میں پھر چین نہیں پھر بعد میں پریشانی ہے قلب رنگی کل ہونے الما سے قلب رنگی کر میر رکھا ہے کیا نظاروں ایک پل کو سکون نہیں ملتا ایک پل کو سکون نہیں ملتا ایک پل کو سکون بعد مرجھا جاتا ہے کلی گرتی ہے پھول بنتا ہے پھر آ کر پتیاں چڑھ جاتی ہیں بے چین ادھر جاتا ہے حسن کی بنائیے ادھر جاتا ہے وہ کی بنائیے وہ پھول مرجا گیا وہ پھول مرجا گیا آخر انجام تو یہی ہے ایک پل کو سکون نہیں ملتا ایک پل کو سکون نہیں ملتا ایک بل بل کو ہندو اپنے پل کو نظر بچا لینا لوگ کہتے ہیں ہر ہر وقت بس ایک ہی بات ہوتی ہے نظر کی حفاظت نظر ارے اور بھی تو دین ہے مان لیا کہ دین دین تو بہت وسیع ہے کوئی آدمی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کو قابل دین حاصل بہت وسیع ہے لیکن یہ بات ایک بنیادی میرے حضرت کی برکت سے ایک بات عجیب دل میں آئی پچھلے بدھ کو ہم نے گھر پہ بیان کی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تھا کہ بدنگاہی وہ آٹومیٹک ایسکیلیٹر ہے کہ اگر آپ اوپر کھڑے رہے اور اس آٹومیٹک ایسکیلیٹر پہ آپ نے قدم رکھ دیا تو اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں خود آپ کو نیچے پہنچا دیتا نا تو وہ ایسکیلیٹر ہے کہ اس پہ قدم رکھا بدنگاہی گاہی کی تو دنیا جہان کی خرابیاں اس شخص میں پائی جائیں گی تھوڑے دن کے بعد ذلت اور پستی اس کے یعنی اس پہنچا کے ہی اس کو وہاں پہنچا کر ہی بدلی بالکل ذلت اور پستی ہوں تو اس کے کی روشنی میں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے دل میں اس کی بات آئی کیونکہ حضرت والا نے سکھایا عربی کا اصول ہے تو رقل الش اشیا ہی بے حساب کہ اشیاء کی جو پہچان ہے وہ اس کی ضد سے ہوتی ہے جیسے روشنی کی ضد ہے اندھیرا جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے وہ ہم تو روشنی تھے تو ایسے ہی جو اچھائی کی جو پہچان ہے وہ برائی سے ہوتی ہے جب کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ پہلے اچھائی میں تھے آپ ہم تکلیف میں پریشانی میں جب صحت ہوتی ہے بیماری آ جاتی ہے تب اس صحت کی قدر ہوتی ہے کہ ہم تو صحت میں تھے تو حضرت نے سکھلایا کہ ہر چیز کا فائدہ پہچان کا یہ ہے کہ اس کی دن سے پہچانی جاتی ہے جب رات آتی ہے تو دن کی پہچان ہوتی ہے کہ ہم دن میں تھے دن آتا ہے تو رات کی پہچان ہوتی ہے تو اسی طرح سے دل نے نے ڈالا کہ بدنگاہی تو وہ جینا ہے جس پہ قدم رکھ کے انسان ذلت اور پستیوں کی انتہا کو پہنچ جائے اسی طرح جو جو بندہ نگاہ کی حفاظت شروع کر دے وہ اس کا مخالف اسپلیٹر ہے کہ پہلے قدم پہلا قدم قدم پہلی سیڑھی جو رکھا تو نگاہ کی حفاظت وہ چیز ہے جو اس کو اللہ کے قرب کی بلندیوں تک پہنچا دے یعنی تمام دین کے احکامات اس کے لیے انتہائی آسان اور مزیدار ہوتے ہیں الحمد للہ اپنے قلب و نظر لینا اچھا قرآن پاک سے بھی اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا میں ویا فضو فرو جاؤں اور آگے فرمایا کہ وہ کل مکمنات ویا وز نہ جہن کیا آپ مومنات سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی بات نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی بھی یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کی شادی محفوظ ہے لیکن آگے ارشاد فرمایا غالی کا ارکال یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی تزکیہ کرنے والی چیز ہے نگاہ کی حفاظت جب سب سے زیادہ قرآن نے کہہ دیا اللہ نے کہہ دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ نگاہ کی حفاظت وہ عمل ہے جو اللہ کے خود کی بلندیوں تک انسان کو پہنچا ہی گئی اپنے قلب و نظر بچا لینا اپنے قلب و نظر بچا لینا کون جیتا ہے ہن میں کون جیتا ہے ہوں میرے ایک شعر ہے زبردست کسی دن وہ کلام بھی سناؤں گا ان لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جس دن وہاں آئیں گے ہمارے پاس دیا آپ حضرت کا شعر ہے کہ ہزاروں حسن کے پیکر لہج میں دفن ہوتے ہیں لہج مانے خبر ہزاروں حسن کے پیکر لہج میں دفن ہوتے ہیں مگر اشاق ناداں وہ کلا ہیں میں کو یہ سمجھ رہے کہ ہماری یہ مستی اور یہ ایشو عشرت یہ یہ حسن ہمیشہ رہے گا نہیں ہزاروں حسن کے رہ کر لہج میں دفن ہو سب آخر کار قبر میں چلے گئے بڑے بڑے حسن کے دعوے دار چلے گئے سب اور پھر کیا ہوا شاخ نازا مبتلا ہے کوئی گمانی ہے کہ ہمارے دن اسی طرح گزرتے رہیں گے ایسے ہی نہیں جوانی ڈل جائے گی ایک دن بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی اور کمزوری اور راشا اور لذا سب کچھ ہے بڑھاپے میں پھر آخر کار قبر میں اپنے قلب و نظر بچا لینا اپنے قلب و نظر بچا لینا کون جیتا ہے انسان آپ کی شہر دل خدا پر پرو سن دل خدا پر پرو سن دل خدا پر پرو سن کچھ نہیں 嗯。 زندگی کے مقابلے میں ایسی بھی نہیں ہے کہ سمندر میں ایک آدمی انگلی ڈالے اور جب اس کو نکالے گا تو اس کے پانی انگلی میں کتنا سمندر سے کتنا کم ہو گیا ہوگا کوئی نسبت ہی نہیں ہے تو اتنی بھی نسبت نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی تو سمجھ لو کہ آخرت کے لیے کتنے محنت کرنا چاہیے اور دنیا کی محنت کرنا چاہیے بقدر ضرورت معاش اگر حاصل ہو جائے اس کو بنی مت جان کے بقیہ وقت آخرت کی تیاری اور اس کے ذخیرے کے لیے لگانا ہی عقل مندی اللہ تعالیٰ ہم سب اپنے سلیم عطا کرنا ہے قلب سلیم عطا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرمائے بڑوں کو چھوٹوں کا شفقت نصیب فرمائے اور زوجین میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے اور جن کے حیات نہیں ہیں ان کے لیے وہ ہمارا جو کارڈ ہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صنع کے تعریف کی کچھ کلمات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کو روزانہ پڑھ لیا کرے گا تو والدین اور یہ پڑھنے کے بعد اس والدین کو اس کا ثواب پہنچا دے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے والدین کے جو حقوق اس کے ذمہ رہ گئے ہوں گے وہ ان شاء اللہ اس کی حفاظت کر دیں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں کی جن کو سن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ